بولا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو پہنچ گیا بڑا پا اور میری عورت بانجے فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے